جی جی۔, ہاں، جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام اے جناب ویسے افسوس جی، یار گل سنو افسوس میں تے الفاظ نال ہی جڑا نا او کچھ کہہ سکنا کہ لعنت اللہ علی المحرفین الخائنین الکاذبین دو سو چوبیس صفحے سے پڑھ رہا ہوں لو ادخلا من الانبیاء النار یہاں کانا کاذبہ نہیں رکھا کانا عادلہ ہے افسوس اچھا۔ یہ ہے کہ امکان قذب کا اچھا۔ دعویٰ ہو اور دلیل یہ پیش کرنا کہ ایک قضیہ فرضیہ بنا کر انہوں نے عادل کا لفظ استعمال کیا اور وہ بن امکان یار تعریفیں تعریف ایمان سے بتاؤ تمہارا میں نے سارا کچھ سنا ہے میں نے کتابات آپ کے سنے سننے کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ آپ صرف ڈگ ڈگی بجا کرنا آپ گفتگو کے جی۔ آداب جانتے ہیں جی آپ نے اب ایک دعویٰ کیا ہے میں نے اس میں تعریف کی ہے جھوٹ بولا ہے یہ بالکل تعریف ہے امکان قزم اگر اگر اس مجلس میں کیا پوری فتح ربانی میں امکان قسم کا لفظ ثابت تو تو صحیح بات میں کٹوا دوں گا ایمان سے کہتا ہوں یار میں تمہارے مذہب میں آ جاؤں گا دیوبندی بن جاؤں گا یار میں کرو اس بات آپ دیوبندی بنے تو دیوبند کو کوئی چار چاند نہیں لگ رہے وہ پہلے ہی چمک دمک رہا ہے وہ اللہ کرے ریل بھی رہے تو ہمارا بال بھی بیچا نہیں ہو سکتا آپ نے جیسے پہلے جھوٹ بولا ہے نا کہ آپ اشرفیہ کے سالے بل میں جی جی وہ جھوٹ نہیں وہ توریا ہے وہ ہے جھوٹ نہیں ہوتا سیدھا جھوٹ ہے اور سن لو سن لو میں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں جس جھوٹ کے اندر کسی کا نقصان ایمان نہ ہو اور اپنا فائدہ وہ بول سکتا ہے بندہ جھوٹ جھوٹ وہ مطلب نہیں ہوتا مان رہے ہیں کہ آپ بولا ہے کیا میں جھوٹ مطلب سنو میں خالی جھوٹ بولتا بھی نہیں بلکہ بعض اوقات جھوٹ کو ہاں۔ واجب سمجھتا ہوں نبی پاک کے فرمان کے اچھا، مطابق ہاں، مطلب فرمایا تین مقامات پر جھوٹ جائے فرمایا تین مقامات پر جھوٹ جائز ہے حدیث رسول میں آیا عورت کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے بندہ وہ عورت بول سکتی ہے آپ عورت ہے عورت بول سکتی ہے حدیث کو غلط نہ کرو حدیث میں عورت بول سکنے کا نہیں ہے مرد بول سکتا ہے عورت کے سامنے حدیث غلط کر رہے نہیں وہ جو مواقع لکھے ہوئے احادیث میں میں آداب المریدین آداب المریدین دکھا سکتا ہوں شیخ ابو النجیب سہروردی وردی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تمام صوفیاء کا تمام صوفیاء کا اجماع ہے کہ جھوٹ ایسا بولنا جس میں دوسرے کا نقصان نہ ہو اپنا فائدہ ہو اس میں کوئی نہیں ہو میں پڑھتا ہوں اچھا سچی بتا سچی بتا سچی بتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کالا سکیم کہا اس کو کیوں حدیث میں کہا گیا آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے چوریا کی ہے الحمد للہ توریا کا ظاہر جھوٹ ہوتا ہے توریا کا ظاہر جھوٹ ہوتا ہے حقیقت جھوٹ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے ہے اب توریا کا کا ظاہر جھوٹ ہوتا اس مطلب آپ نے جھوٹ بولا ہے یار میں کہہ رہا ہوں میں جھوٹ بولتا بھی ہوں میں جھوٹ بولتا بھی یار بات کیسے کسی تعریف کرے کی کیا میں توریہ کی تعریف کروں گا سنو میں توریا کی تعریف کروں گا اب پھر وہ پتا کیا بنے گا ہو سکتا ہے آپ کے طور پہنچ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بات سے کہتا ہوں بڑی جو طور پہنچ جائے کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارا شیخ اتنا جھوٹ بول رہا تھا کہ جی میں بول رہا ہوں اسماعیل مولوی ایک منٹ کروایا تھا اور میرے ساتھ جس بندے کی بات مغرب سے پہلے کروائی اس نے کہا میں اسماعیل ہوں میں کبیر والے سے دارالعلوم سے بھول سے بول رہا ہوں ارشاد احمد کے نام کیا ابھی ریکارڈ ایک محفوظ ہے تیری ریکارڈنگ ساری محفوظ ہے اس کو میں نے کہا ہاں بالکل تو نے ابھی میرے سامنے کہا تھا ابھی تم نے میرے سامنے کہا کہ جناب تمہارے تمہارے ساتھ فتح بریلوی کی بات ہوئی اگر تم نے بات نہیں کروائی تو تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ بھی فراز آپ نے کھیلا ہے ہاں؟ تیار کر کے فرضی ایک فرضی تیار اچھا ادھر ادھر کی مت لگاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں ادھر ادھر مطلب مانو میں نے تحریف میں امکان غوث پاک کی کسی کتاب میں مطلب امکان دکھا دو میں تمہارا مذہب اختیار کروں گا امکان کذب کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی مطلب اور تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ امکان کذب محال ہے جھوٹ ہے امکان کذب اس کو کہتے ہی نہیں ہے کون کہتا ہے اگر اس کو وہ تو عدل کہہ رہے ہیں تم کہتے جھوٹ ہے تھوڑا اور زور لگائے تاکہ آپ خوش حضرت بڑا زور لگا رہے ہیں یار مریدین کو کیا خوش کرنا ہے مریدین خوش ہو سکتے ہیں جب تک آپ جیسے لوگ زندہ ہیں مریدین خوش ہو سکتے ہیں میں جانتا ہوں جھوٹ بولے ہمت کریں تاکہ آپ کے یہ اندر مقدم خوش ہو گئی حضرت بہت آج جوش سے بول رہے تھے آپ ایک اور جھوٹ بولے ایک بہت بڑی خیانت اتحام بہتان الزام جھوٹ تحریف ایک تو آپ کی بالکل بالکل واضح اور سورج کی روشنوں کے سامنے آ گئی ہے کل کے سبق پڑھتا ہوں میرا نام عبد المبیس ہے اس سوریا میں آپ کیا مراد دے رہے ہیں مراد میں سوریہ میں یہی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ ممبر پر بیٹھ کر جب آپ ممبر پر بیٹھ کر کتاب یہ ہے کتاب وہ ہے کتاب فلن ہے آگے چیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ گرو بن جاتے ہیں ذرا گرو کے میدان میں اترے پتا چلے گا میرے سوال دارالعلوم دیوبند بند سے لے کر بات یار بات گرو بڑی باتیں کر رہے ہیں آج آپ کے ادبی بڑے خوش ہو گئے تمہارے جیسے ہوئے مسلمان خوش نہیں ہو سکتے تمہارے جیسے علماء کے ہوتے ہوئے مسلمان خوش نہیں ہو سکتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سلطانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات ممکن ہے ہو سکتی ہے ایسا رب کر سکتا ہے اور جھوٹ کو امکان قزم کہتے ہیں اسی کو امکان قزم کہتے ہیں اگر اسی کو امکان قزم کہتے ہیں یہ کسی عبارت غوث پاک کا مفاد ہو میں ناک کٹوا دوں گا نہیں اگر نہ ہو تو تیری کاٹوں گا بھائی ایک بات ضرور کر امکان قزم ہمارے مسلک کیا ہے کیا آپ کو بات یہ ہے تمہیں اتنا تمیز نہیں کہ کذب جیسی لانت جو ہے کون سے بزرگ نے لکھا ہے کہ یہ امکان کذب ہے بس صرف اتنا بتا ہوں وہ تمہیں تمیز نہیں کہ ہمارے عقائد کی ہمارے عقائد کی سب کتابیں بھری پڑی ہیں شرور مقاصد مواقف کہ کذب عیب بلکہ عیب اللہ تعالی محال محال محال محال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ امکان کذب کی تعریف کیا یار پتہ کیا ہے سنو امکان کذب کی تعریف اگر ہو دیوبندیوں کی وضعی تو ان کو مبارک اگر کوئی کسی کتاب کی ہے تو پیش کرو نہیں پیش کی کیا اگر آپ وضاح ہیں آپ خود اصطلاحات اپنی کرتے ہیں تو وہ آپ کو مبارک ہوں آپ کی اصطلاحات کسی کے لیے دلیل نہیں ہوگی یہ شفاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے لکھنے والا علامہ فضل حیدرآبادی ہے عبد شرف نے آگے کیا لکھا ہے آپ یہ سنیں اللہ تعالیٰ کی خبر میں ممکن بل غیر ہے اور ممکن بل غیر ہونا امکان ذاتی کے منافی نہیں ہے یہ آپ دو سو چھپن سفید شفاف مصطفیٰ اٹھائیے پڑھ لیجیے خدا کا نام لو اسماعیل دلوی کی عبارت فضل حق پر لگا رہے ہو اگر مولانا یہی بات دن ہو گئی اگر یہ عبارت شاہ شہید لو لو لو ابھی یہ تحقیق الفتوی ادھر پڑا ہے اور اگر یہ عبارت فضل حق کی ہو میں بتاؤں سفا بولو سفا بولو جیسے جیسے تمہارا جھوٹ فتح ربانی سے نکالا اسی طرح اس کتاب سے نکالوں گا کتاب شفا آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی سفا دو سو چھپن دو سو چھپن ہے یہ آ گیا جی دو سو چھپن دو سو چھپن جی آج آپ کی اچھل ٹکانے پہ آ جائے گی یار ایسا کرو تمہاری مہربانی میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ تم علماء جو ہے نا ہاں،, ہاں جی اس مسلک کے مبارک علماء اور یہ آج کے جو برلر بیٹھے ہوئے ہیں نا تم ایک ڈھول اپنے گلے میں ڈالو اور ہر ایک بجاتا ہوا کبھی ملتان کی طرف کبھی سرگودے کی طرف کبھی ادھر اس عبارت کا جواب دے آپ چھوڑے اس بات کو نیچے لکھا ہوا ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل دلوی کی عبارت ہے یہ صحیح نہیں ہے دیکھیے سبحان سبواز امام احمد رضا بریلوی نیچے لکھا ہوا یار کیوں گندی مارتا ہے مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کے فضل حق خیر آبادی بھی مخالف تھا فضل حق امکان کذب مان چکا ہے فضل اچھا، مجھے انکان لانت ہو یار ہو جھوٹ پر لانت ہو خیانت پر لانت ہو جہالت پر لکھت ہو سن لو صرف اتنا مجھے بتاؤ فضل آبادی اور اسماعیل دلوی نے جب یک روزہ رسالہ لکھا تھا یک روزہ کے اندر کیا بات کہی ہے اسماعیل کا روزی ہے مولانا ہاں؟ یک روزی رسالے کا نام ہے ہاں، بہت اچھے بہت اچھے وہ یک روزی ہے یک روزی ہے کیوں کیونکہ تم روزی کا بھوکا ہے اور تم روزی کے پیچھے پاگل پھر رہے ہو ورنہ میں ابھی رسالہ نکالتا ہوں اس پر یک روزہ ہے تشریف لائے سرگودے میں میں آپ میں آپ کو تھوڑا پڑھاتا ہوں آپ کو پتا چلے کہ رسالہ یک روزی ہے یا یک روزہ ہے یار میں ابھی نکالوں ابھی نکالوں چھوڑو یہ بہت بڑی جہالت ہے بہت بڑی جہالت ہے یک روزہ پڑی ہے لیکن یہ نہیں پتا پتا کہ یک روزی ہے یا یک روزہ ہے یار

تیرا تو اپنے متاں دے گا کہ میں کیڑی اگ نو ہاتھ لا بیٹھا واہ جی پور جی مدرو جی بند جانو میری ایک تحریر کا ہاتھ چ رکھی بیٹھے فاروق فاروق کی کی کتب کتب خانہ خانہ ہوں ادھر سن سن سن سن لے لے لے پھر جواب دیا مرے میرے کو نام تو پہلے رسالے کد جی۔ یک روزہ کھڑا بھی لوگو میں شا یار گل سن میری گل تو بجتا کیوں اے جی یار یہ بجتا کیوں یہ دس تین فرار ہے کتوں نصیب ہوا

اور حوالہ تو دلیل دینا اپنے دی اپنے دی دلیل مخالف کے اوپر حجت وہی بات بنتی ہے جو مخالف کے گھر کی ہو میری گل سنو میری گل احمد رضا جھک رہا ہے اسٹیشن پر جھک رہا ہے اور گل سن میری یار ایک گل سن گستاخی معاف یار گستاخی معاف تیری مہربانی سنی میری بات سنے مولانا بات سنے میری بھی سنے اچھا اور سنا کی یار جیڑی سننا کو جھوٹ نکل دی

یا میں خدا اللہ دے جھوٹ کو ممکن کرنے والوں اپنے لیے فرض سمجھتے ہو نا

منسوب کر دیں ایک سو اسی خیر آبادی اسماعیل دل بھی پکڑتے ہیں اچھا

کی گا سارا رسالہ ہے یک روزی گل گل ہمیشہ ایویں دماغ اے جڑا علم والا بندہ جڑا اپنے آپ دا دعویٰ کرنا او دا شان نہیں میں تو علم علم نہیں میری گل سنو اگر ہویا نا اگر یہ عبارت ہو خود مولانا دی اپنی اور اے الزامن مقصود الزامن ذکر نہ کیتی ہوئے میں دیوبندی بنا ہے بھریندی پہ ریکارڈ محفوظ دیوں اے اے کس دی عبارت ہے مولانا دی اپنی عبارت رہی ہے کس دی اسماعیل دلوی دی نقل پہ کردن اسماعیل دلوی دی نقل پہ کردن دیں مولانا ممتنے بلغیر مرے گل سن جا تو ایڈا جا ایڈی جہالت رو پہ گا خدا دی بارگاہ ہے تو ہی جاڑا ہے مرنے میں قبر گا لاؤنا نے ان ہر عبارت روئے گا ڈاکو کی خیانت ہے بالکل عمارت صاف کھلوتی ہے تم ہاں۔ جی، کہہ رہے ہو خیانت خیانت سے جھوٹ جھوٹ جھوٹ نہیں ہے اپنے کچھ بگی والا کا خیال کرو آخرت کا خیال کرو جھوٹ کرو عبارت اگر صاف کر سکوں ٹھیک ہے مطلب تھلے تے ویکھ لا اے مطلب ہے تسی گرو

پاؤ پاؤ میرا ہدایت بھی نصیب جائے گا وہ بعض پرس نہیں اور مخلوق سے بعض پرس کی جائے گی اگر وہ اور میں سے کسی کو داخل کر دے یہ اس کی ہجت ہم پر ہم کہیں گے امکان اور ہم چرا امکان اور ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے اگر ہوگا حق بجانے ہوگا اور انصاف ہوگا یہ ایسی بات ہے جو بات کرے گا یعنی اچھا، مکالا ہاں۔ بھی سن لائ یہ پڑی جانا کل بالے گا کان کل بالے گا کان لا لے کل بالے گا ہونا گا دس گل سن میں گل کی سنا عبارت عبارت تینو تینو نہیں نہیں سمجھنا بڑے مناظر مناظر اسلام پھرنا ہے میں میں میں میں میں میں دس دس دس دس دینا دینا مناظرہ دیتا تجویز اچھا اچھا صدقے تیرے ہاں۔ ہاں، ہاں، کر کر کر کر کر کر سن سن میری میری تیرا دھوتی بیٹھا پڑھ ٹھیک پڑھ پڑھ شاباش شاباش آپ نے یہ گل فیصلہ کر دی قسم جی بھائی عبارت ٹھیک ہے تو میرا مخالف ہے کیا آخر میں ہوں عبارت پڑھنا پڑھ پڑھ پھر پڑھ میں پیر اچھا، اچھا، آ گیا

میں تو لوٹے لوٹے چک چک کے رکھنا یہ بھی نہیں کی پڑھیا تیرے مت سی عبارت ہے ہے تھپی کھڑا کلام لائک کسی نے عبارت ہوندی عربی وچ کچھ کچھ اعراب دتی جاندا ہے خدا دا نام تو تو اپنے چیلیاں چاچ بعد نچ لیا کر لیکن اے شرط ایک دن ضرور آخا گا اے نیٹ تو اپنا سارا پروگرام واپس کر لے اے تیری ذلت خواری دا سامان ہے ہے اہل علم کے نزدیک کیا کہ مولانا مولانا گل سنو ہاں، سنو ہاں احمد رضا خان دا فتوی ہے کہ انانو مسلمان نہ سمجھے بندہ اولاں نو مولانا آکھنا ہے تے کفر ہے اگو جی. سنو جی بڑے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ گل سن ایک ایک بدی اچ جی، میں اگلے دن سبق پڑھایا بدی میں سبق پڑھایا استعارہ او تشبیہ بلیغ تحت کو رہے تو آسا دن رہے تو آسا اے جبانن

قسم خدا دی کر کے تیرے بڑے بڑے اکابر بیٹھے مناظر انہاں نو میں فون کیتے نے میرے ایک ایک سوال سوال تو تو اج تک نہیں نکل سکے کتھے پھرنا فقیر ہے میں میرا پیری باہت سویرے ٹی سی ایس پیا جے تیریاں طاقت تے سویرے قلم اٹھاویں میں آخا اچھا، <laughs> گا میں آخا گا اشرف علی تھانوی اشرف علی تھانوی کاری طیب کاری طیب مسلمان آخ رہے نے وہ مسلمان

احمد رضا جی میں گالی دیوان والا اور فکر باز آئی ہاں، ہاں، دے مرید اور دے مسلک دے لوگ بھی اسی طرح کھلوتے ہیں گفتگو کرن دے بالکل حقدار ہاں، کو گل میں اج بھی سمجھ آ گئی ہے حقدار کو تو دلائل تو میں حقدار کو جناب جی ویکھی بیٹھا کسے کھاتے دے نہیں ہے یہ دلیل میں دی تھی تھوڑی ضرورت نہیں تو دلیل اترو سے بہت سا اے تھزلیا خیر آبادی علی ہے چلو کہ اس نو سمجھا لو رکھے اللہ ہے